کا پتہ Jama Masjid Siddiq Akbar Nagan Chowrangi north Karachi phone number zero double three four three four two seven one eight zero ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن الله الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث للناس لا پتندائی لوتا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وقال في موضع آخر إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما گمت من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال في موضع آخر الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الآلاء صدق الله مولانا الذين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاص ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے میرے واجب احترام قابل صد احترام جامع مسجد حق نواز شہید جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج کئی جمعوں کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے میرے بھائیوں میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں ایک نیا عنوان اختیار کیا ہے ویسے تو سارا قرآن صحابہ کی شان میں بھرا ہوا ہے یہ علیحدہ موضوع ہے قرآن پاک نے کی شان اس اہتمام کے ساتھ بیان کیوں فرمائی ہے کیا ضرورت کہ موسا علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں چھتیس آیتیں آئیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بتالی آیتیں آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اٹھائیس آیتیں قرآن میں آئیں اور نو السلام کے لیے ستائی آیتیں آئیں اور پہلے تمام پیغمبروں کے لیے تیرہ سو آیات کریمہ آئی اور اللہ کی توحید پر بائیس سو آیتیں قرآن میں آئیں لیکن صرف صحابہ کی شان میں سات سو قرآن کی آیتیں you. کسی پیغمبر کے صحابی کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا تو آپ کھولو انجیل کھولو ضرور کھولو کسی پیغمبر میں کسی پیغمبر کے دور میں کسی نبی کے صحابہ کے لیے کسی اللہ کے کلام میں اتنی تاکید بیان نہیں فرمائی جتنی رسول اللہ کے صحابہ کو میں آج کی اس تقریر میں انشاءاللہ قرآن پاک کے انداز اور قرآن پاک سے استدلال کر کے سپاہی صحابہ کا موقف پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات پر انشاءاللہ شاء اللہ تبصرہ بھی ہوگا سات سو قرآن کی آیات رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں اتری اور صرف یہ نہیں کہا کہ سارے صحابہ اچھے تھے اور ہر موقع پر یہی انداز اختیار نہیں بلکہ جنگ بدر میں جو لوگ گئے ان کی شان علیحدہ بیان جنگ عہد میں جو لوگ گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی جنگ خندق میں جو صحابی گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی فتح مکہ میں جو صحابی گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی ویر مرونا پہ جو صحابی گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی جن کو مکہ سے لوگوں نے دھکے دے دے کر نکالا ان کی شان اللہ نے علیحدہ بیان کی جنہوں نے مدینہ میں تگمبر کا استقبال کیا ان کی شان علیحدہ بیان کی جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم پر مان لٹایا ان کی شان علیحدہ بیان جنہوں نے جان لٹائی ان کی شان علیحدہ بیان کی جن کے بچے یتیم کیے گئے ان کی شان قرآن نے علیحدہ بیان کی جن کی بیویاں بیوہ ہوئی ان کی شان علیحدہ بیان کی گئی جنہوں نے تگمبر کے ساتھ دکھ اور درد میں جو موقف بھی اختیار کیا اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کر دی صدیق کے اکبر کی بات آئی تو قرآن میں نو آئے صدیق صدیق کسان میں اتار دی فاروق اعظم کی عظمت کی بات آئی تو فاروق اعظم کی رائے پر قرآن کی صفائی آئے تھے اتر آئی عثمان غنی کا موقع آیا تو عثمان غنی کے لیے اللہ نے پندرہ سو صحابہ کو جنت عطا کر اور کہہ دیا رضی اللہ تو آپ دیکھیں صحابی کا وزن کتنا اونچا ہوتا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیغمبر نے سفیر بنا کر بھیجا خبر غلط مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے خبر غلط تھی خبر اللہ کو پتا تھا کہ خبر غلط ہے پیغمبر پر ابھی وہی نہیں آئی تھی کہ خبر غلط ہے پیغمبر ایک صحابی کے دفاع کے لیے صحابی حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے پیغمبر نے رضوان کے درخت کے نیچے بیت کی جسے بیت رضوان کہتے ہیں اور سارے چودہ سو صحابہ سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ مل کر عثمان کے قتل کا بدلا لے ابھی عثمان شہید نہیں ہوئی تو سارے صحابہ نے کہا ہم بدلا لیں گے تو پیغمبر نے فرمایا آؤ زبانی بات نہیں میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو تو نبی نے یہ ہاتھ اس طرح پھیلایا اور صحابہ سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو ساڑھے چودہ سو ہاتھ پیگمبر کے ہاتھ پر آئے ساڑھے چودہ سو ہاتھ اور ساڑھے چودہ سو کے بعد پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا اور فرمایا میں بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں عثمان کا بدلہ لے کر جاؤں گا اور جب اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تو اللہ کو جوش آیا اللہ نے فرمایا تم اگر ہاتھ رکھتے ہو تو عرش کے میں بھی اعلان کرتا ہوں ید اللہ ہی پوکائی گی میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا عثمان شہید ہوئے اس کے باوجود عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نبی تیار ہوا اور اب آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں صحابی کی قیمت کہ ایک صحابی کے لیے نبی خود شہید ہونے کو تیار ہے اور صدیق بھی شہید ہونے کو تیار ہے فاروق بھی شہید ہونے کو تیار ہے اور علی بھی شہید ہونے کو تیار ہے اکیلے عثمان غنی کے لیے اور جب وہ لوگ بیت کے فارغ ہو گئے بلکہ آخر میں کچھ لوگ ابھی باقی تھے کہ کسی نے آ کر بتا دیا کہ عثمان زندہ ہے کسی نے آ کر بتا دیا کہ عثمان تو پیغمبر نے بیت بند نہیں کی یہ بات قابل غور ہے بیت تو عثمان غریب سے بدلا کے لیے اللہ نے فرمایا بیت جاری رکھو اللہ نے یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی عثمان ضرور شہید ہوگا اور یہ آج کی بات اس وقت کام آئے گی چنانچہ جب خبر ملی کہ عثمان زندہ ہے تو پیغمبر نے اپنے اس ہاتھ کو فرمایا لوگوں دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے یہ بھی میرا ہاتھ ہے لیکن ایک منٹ کے لیے آپ اسے تو نبی کا ہاتھ تصور کریں کریں اور اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ تصور کرے اگر وہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تو نبی نے اپنے ہاتھ پر جو عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو قرار دیا تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینے میں بڑی حکمت ہے کہ عثمان غنی وہ عظیم انسان تھا جس نے قرآن لکھا تھا تو اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ عثمان کا ہاتھ اتنا قیمتی ہے کہ یہ تو نبی کا ہاتھ ہے جو ہاتھ قرآن لکھتا ہے اگر عثمان کو کار کہو گے تو نبی کا ہاتھ کار ہوگا قرآن کی عظمت بھی بے مثال ہے عثمان کا ہاتھ بھی بے مثال ہے تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی وجہ سے چودہ سو صحابہ کو جنت ملی صرف بیعت نہیں کی جب بیعت سے صحابہ فارغ ہو گئے تو قرآن اترا لقد رضی اللہ ہو ان جن لوگوں نے رضوان کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیٹھ کی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے عرش سے خدا ان تمام سے راضی ہو گیا ہے اس درخت پہ بھی قربان جاؤ جو درخت عثمان کی بیعت کے لیے استعمال ہوا درخت دنیا میں کتنے ہیں کسی درخت کا ذکر قرآن میں نہیں اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا جس کے نیچے عثمان غنی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی گئی میرا موضوع اور ہے بات کہیں اور نہ نکل جائے میں آپ کو آج کی اس تقریر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں جب بھی کسی صحابی پر تنقید ہوئی نبی کے دور میں تو اس کے جواب پہ نبی نہیں بولنا خدا بولنا پیغمبر کے دور میں جب بھی کسی صحابی پر تنقید ہوئی وہ تنقید کسی نے بھی کی ہو نبی کے دور جب بھی کسی صحابی کو کسی نے برا کہا نیت سے برا کہا یا غلط فہمی سے برا کہا یا دشمنی سے برا کہا یا اسلام کی نیت سے تنقید کی لیکن جب بھی تغمبر کے دور میں صحابہ پر کسی نے تنقید کی تو جواب میں پیغمبر کو بولنا چاہیے تھا کہ تم ان پر تنقید نہ کرو لیکن جواب میں نبی خاموش رہتا ہے اور خدا بولتا ہے میری آج کی تقریر کا یہ موضوع کہ نبی کے دور صحابی پر تنقید اس تنقید کے جواب میں قرآن بول رہا ہے صدیق احمد کو دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آدمی غلام آزاد کرائے تھے عرب میں غلامی کا رواج تھا جنگوں میں جو لوگ قید ہوتے اسے غلام بنا لیا جاتا پیسے لے کر اسے آزاد کر لیا جاتا اسلام پہلا مذہب ہے دنیا میں جس نے غلامی کو ختم کرنے کی حوصلہ افزائی اور لوگوں سے کہا کہ پیسے دے کر جو غلام آزاد کرے گا اس کو اتنا سواب ملے گا اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ہرشے کا کالا بلال تب کی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اس کے جسم پہ پتھر رکھے گئے اس کی زبان بالکل باہر آ گئی وہ آج آج پکا رہا ہے تو صدیق کے افسر جاتے ہوا سے کہتے ہیں کہ اس کو آزاد کرو کتنے پیسے لے کر آزاد کرو گے اس کہا آٹھ ہزار گرم لوں گا اس کے بدلے میں ایک اور غلام لوں گا صدیق اکبر نے مستورہ نامی غلام دلالب کے بدلے میں دے دیا آٹھ ہزار سیل دے دیے صدیق کو اگلے ہفتے سے پتا چلا کہ آمر بن پہرا ایک غلام ہے اس کی زبان بالشت باہر آ چکی ہے اس کو مارا جا رہا ہے صدیق اس کو آزاد کرانے کے لیے پہنچ گئے صدیق کو پتا چلا کہ میرے محلے میں ایک غلام ہے جس کا نام ہے ابو فقیر اس کو بھی مار پڑ رہی ہے ابو آزاد کرانے کے لیے پہنچے کسی کو آزاد کرانے کے لیے دس ہزار درم دیے کسی کے لیے آٹھ ہزار درم دیے کسی کے لیے چار ہزار درم دیے صدیق کے نے اٹھارہ غلام آزاد کرانے کے لیے ساری دولت لٹا دی گھر میں جو نقد پیسے تھے وہ بھی دے دیے دولت دے دی ابو بکر غلاموں کو آزاد کرانا ہے اور جس کو آزاد کرایا گیا جس پر پیسے لٹائے گئے وہ غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے نبی کی محفل میں انہیں آنے کی اجازت نہیں ہے کلمہ نبی کا پڑا ہے تکلیف برداشت کر رہے ہیں کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے دکھ اٹھا رہے ہیں کلمہ نبی کا پڑا ہے پتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے کلمہ نبی کا پڑا ہے زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے کلمہ نبی کا پڑا ہے تیل کے کڑاہے میں ڈالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کلمہ نبی کا پڑا ہے چمکتی ہوئی تلوار کے تلواروں کے نیچے کھڑا کیا گیا ہے کلمہ نبی کا پڑا ہے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں کلمہ نبی کا پڑا ہے ہاتھوں میں ہستریاں لگی ہوئی ہیں کلمہ نبی کا پڑا ہے مشکلات اور دکھوں کے مسائل سامنے موجود ہیں صدیق اکبر گھر کی ساری دولت لٹا کر انہیں آزاد کرانے کے لیے بے قید ہے ابو بکر نے جب گھر کے بہت سے پیسے بڑی دولت ان غلاموں پر لٹا دی تو کے والد ابو کو عثمان کو یہ بات اچھی نہ لگی اور ابو کو عثمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو بکر رسول اللہ کی لہ پر بیٹھے ابو کو ابو بکر کو کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور لے جا کر کہا ابو بکر تجھے غیرت نہیں آتی ناؤز باللہ تیرے اندر کوئی سوچ نہیں ہے تیرے اندر کوئی فکر نہیں ہے تیرے اندر کوئی عقل نہیں ہے تیرا دماغ کام نہیں کرتا ابو بکر کہتے ہیں ابا جان میں نے کیا کس کیا تو والد کیا کہتا ہے والد نے کہا اٹھارہ غلاموں پر دس غلاموں پر ساری دولت گھر کی تو نے لٹا دی ہے کیوں دولت لٹاتا ہے ان غلاموں سے تجھے کیا ملے گا ان نوکروں سے کیا ملے گا پلان پہ پیسہ لگانے سے کیا ملے گا ابو فقیہ پہ دولت لٹانے سے کیا ملے گا اگر تو پیسہ لگانا چاہتا ہے کسی سرکار سے پیسہ خرچ کر کل کو تجھے پیدا پہنچائے گا کسی چودھری سے پیسہ خرچ کر کل کو تجھے دولت دے گا کسی بڑے آدمی سے پیسہ خرچ کر کل کو تیرے لیے مفید ثابت ہوگا اے ابو بکر میں نہیں جانتا کہ تو اکشے کے کالے بلال پر دولت لٹائے گا تجھے پیدا ہوگا اگر تو شہرت چاہتا ہے اگر تو دنیا کی چدراہٹ چاہتا ہے تو چودھریوں پر پیسہ خرچ کر اور دنیا کے ان چند غلاموں پر بھوکے ننگے پر پیسہ لٹانے سے تجھے نہیں ملے گی تجھے عزت نہیں ملے گی تجھے عزمت نہیں ملے گی باپ کے دین میں چونکہ ابھی تک نبی کا کلمہ نہیں تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ صدیق کی یہ دولت کیوں لٹا رہا ہے صدیق یہ پیسہ کیوں لٹا رہا ہے وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ دولت اپنی شہرت کے لیے ہے شاید یہ دولت اپنی چدراہٹ کے لیے کھائی جا رہی ہے صدیق اکبر نے جب باپ کی اس سرگرش کو دیکھا باپ نے ابو بکر کا بالو پکڑ کے جلوڑا اور ابو بکر سخت سست کہا ابو بکر کی آنکھوں سے آنکھوں آئے صدیق کو روتے ہوئے تاج کی محفل میں چلے آئے صدیق تگمبر نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا فرمایا میرا ابا کہتا ہے کہ ان غلاموں سے دولت لٹانے سے کچھ نہیں ہوگا تو چکراہٹ چاہتا ہے تو پڑھائی چاہتا ہے تو دنیا میں سرداری چاہتا ہے پیسے سرداروں سے خرچ کر تگمبر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے ہیں صدیق پر تنقید نے کی ہے صدیق پر تنقید یہودی نے لے کی صدیق پر تنقید عیسائی نے لے کی صدیق پر تنقید منافق نے لے کی صدیق پر تنقید تنقید باپ کرتا ہے اور باپ کی تنقید جب بیٹا سنتا ہے آنکھوں کہ پیغمبر باپ کو کھڑا کر کے جواب دیتا چاہیے یہ تھا کہ نبی باپ کو بلا لیتا اور کہتا پر کیوں تنقید کرتا ہے نبی نہیں بولتا ہے کیوں کہ معاملہ نیت کا ہے معاملہ دل کا ہے معاملہ کل کا ہے معاملہ ایمان کا ہے نبی نہیں بولا تو حرض کا خدا جبریل کو بھیجتا ہے اور جبریل کو بھیجا اے جبریل تو جلدی کر میرے پیغمبر کو یہ قرآن قرآن جا کر دے کہ اللہ تھی ماں لہو یا کا پنکھا لا دلو اللہ تلا ال میں ترجمہ سناتا ہوں اللہ اللہ یوتی مال ہو یا تدکا اے محمد صدیق اپنی دولت جو غلاموں پہ لٹاتا ہے مال ہو یا تصا کہ دل کے تبکیلے کے لیے لٹاتا ہے کمالی آدم ان من نعمت متیں اس نعمت سے بدلا دنیا سے نہیں چاہتا علت سے راہ ہمیں لٹالا یہ چاہتا ہے کہ آج والا خدا مجھ سے راضی ہو جائے یہ اعلان کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے یعنی خدا برداشت کی تنقید کو برداشت نہیں کرتا ہے اگر صدیق پر تنقید برداشت نہیں کرتا تھا اشان کاشمی صدیق پر تنقید برداشت نہیں کرتا یا صدیق پر کی برداشت نہیں کرتا تو یہ سیوا ہے کہ سیوا خدا کا پیغمبر کی محفل ایک صحابی میں صحابی کا نام عبداللہ بن امر مختو سب کو ہو نبی نے نبی کی محفل میں ایک آدمی نے باہر سے پیغام دیا کہ نقطے کا سردار اتما اور اتبا اور شہبا آپ کے ملاقات کے لیے آئے اللہ کے رسول سردار میں ہے آپ کے ملاقات کے لیے آئے حضور نے علیہ السلام عبداللہ اللہ نے مختوم سے کہا کہ عبداللہ تم اٹھ جاؤ سردار آتے تم ذرا باہر بیٹھو عبداللہ نبینا نبینہ تھا صحابی تھا پیغمبر نے یہ جو کام کیا کہ عبداللہ سے کہا باہر چلے جاؤ یہ کوئی گناہ نہیں تھا یہ کوئی غلطی نہیں تھی یہ کوئی کوتاہی نہیں تھی رسول اللہ کے دل میں تھا کہ یہ تو صحابی جو سردار آئے گا شاید ابھی آ کر وہ کلمہ پڑ لے شاید ابھی آ کر وہ ایمان لے آئے نبی نے جب اس نبی نے صحابی کو اپنی محفل سے اٹھایا تو اللہ کی حیرت کو جوش آیا قرآن بولا فرمایا جبریل جلدی کر اب تب اللہ انجا اللہ وما یدری کل اللہ جب تک جل سکتا تو قرآن تحت اب تب اللہ پیغمبر جب تیری محفل میں تیری عدالت میں ایک نبینا صاحب جایا ان انجا نبینا ہے اور تم نے اس نبینے سے کہا کہ چلے جاؤ اس لیے کہ شاید مکے کے سردار تیرا کلمہ پڑ لے اے پیغمبر تجھے نہیں پتا کہ اس نبینے کے قدموں کا مقابلہ بھی کوئی سردار نہیں کر سکتا تھا ان ال پیغمبر مکے کا سردار نہیں مقابلہ کر سکتا اس عبداللہ کے علم مختوم کا تیرے دل میں تو یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑے گا لیکن جو کلمہ اس نبیلے کے دل میں آج موجود ہے اے محمد اس قدر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے چنانچہ یہ قرآن کی پیغمبر کے لیے ہوتی صحابہ پر نبی علیہ السلام صحابی کو برا نہیں کا صحابی تنقید نہیں کی جو کچھ پیغمبر نے کیا وہ نبی کا حق تھا پیغمبر نے اسلام کی نیت سے کہا لیکن اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر اس نبی نے صحابی کو تیری بچپن سے اٹھانا اللہ کی مشیت میں نہیں تھا اللہ کی نہیں تھا چنانچہ وہ سر صحابی وہی کر رہے ہیں وہی رہے تو کہنا یہ چاہتا کہ صدیق پر پاک نے تنقید کی تو خدا کو نہ صحابی کو نبی نے فرمایا کہ چلے جاؤ تو خدا کو نہ اب آگے چلے ہرو علیہ السلام زندگی دو چنگے ایسی کہ جن میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ گئی چند میں ہر چند میں حضور علیہ السلام نکلتے ہیں جس تک بیوی کے نام کا کوڑا نکلتا وہ بیوی چند میں تگمبر کے پاس آتا دو چندوں نے ایک چند ساتھوں ریکا آپ راپ الیں ریکا کہتے ہیں راہ ریکا ٹکڑوں کو یہ پاؤں کے اوپر سوج کی وجہ سے سوچن کی وجہ سے جو ٹکڑیاں پھلی جاتی کپڑا مانا جاتا ہے اسے رکا گزوائے کا رکھا اور ایک گزوائے بنی مستحق دو چنگے جن میں حضور ہے اسلام کے ساتھ حضرت آئسہ حصول گزوائے رات و رکا مقامی صرف پر مدینہ میں سے چند میلوں کے پاس سے آپ نے پڑا اور آپ کا وقت مطلب حضرت رضی اللہ اتارا رسول اللہ کے قریب لیتی اور حضرت عائشہ کا سر آپ کے قسم کے ساتھ آپ تشریف کس اس وقت تک پردے کی آیتیں نہیں اٹھتی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا یہ اس سے پہلے بات حضرت عائشہ رسول اللہ کے قریب رہتی آپ کہتے حضرت عائشہ کا سر پیغمبر کے چک کے کے ساتھ تھا رات آدھی کو لگے صحابہ کا تقاضا یہ تھا کہ جلدی چلنا چاہیے اس لیے کہ جہاں پر ہم نے پڑاؤ رہا یہاں پانی نہیں ہے اگر یہی رات کیا تو صبح کی نماز رہ جائے تحجت رہ جائے وضو نہیں ہوگا پانی بکر اپنی بیٹی عائشہ کو کہو کہ تیری وجہ سے پوری امت پریشان ہے پورے سپاہی اور فوجی بیٹھے ہوئے ہیں لشکر روانہ ہونے سے بیٹھا ہے اگر رات یہی گزر گئی تو تحجت میں پانی نہیں ملے گا تحجت نہیں پڑا جائے گا فجر کی نماز نہیں ہوگی کے کی حالت میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ کی کمر پر توجہ حضرت عائشہ لیتے ہوئے کمر پر اس طرح اس انگوٹھی کا انگوٹھے کا چوکا لگایا اور حضرت عائشہ کو جب یہ انگوٹھا حضرت صدیق کے پر نے مارا اور مار کر کہا عائشہ تو کیوں نہیں اٹھتی تیری وجہ سے سارا لشکر پریشان ہے تو رسول اللہ نے سمایا ابو بکر عائشہ کو کیوں تنگ کرتے ہو سونے کیوں نہیں دیتے تو صدیق نے سمایا کہ سارا لشکر اس لیے پریشان ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے یہاں رات بیت گئی تو عزت کیسے پڑیں گے کی نماز کیسے پڑیں گے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ پیغمبر پر وہی کے آسار نمودار ہوئے نبی کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھوڑی دیر سدی کے پر دیکھتا رہا کہ نبی وہی کی حالت میں ہے چند لمحوں کے بعد پیغمبر نے بڑھایا اے ابو بکر کی اولاد تجھے مبارک ہو اس لیے کہ اللہ کا اللہ کی طرف سے جبریل امین قرآن کا یہ پیغام لے کر پہنچا ہے پیغمبر آج اعلان کر دو کہ جہاں پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو جب تیمم کی آیا تھی تو ہمارے اپنے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا یا آلہ یادی بکر اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو آئل کی وجہ سے تیمم کی سہولت ملی کا ایک چوکا لگایا لگایا یہ لگایا اور یہ چوکا لگانا خدا کو پسند نہیں آیا خدا نے اپنے دین کا ضابطہ بدل دیا ضابطہ کیا ہے کہ یا ندی نہ مرو انافی تخصیلوں وجوہ حکم وہ عیدی حکم ما سکی تم سہو پھر ار سکوم تم نماز کے لیے اٹھو وضو کرو ہاتھ دھو منہ دھو اور کولیاں ہو اور پا کو ہو یہ قرآن کا حکم ہے یہ ضابطہ ہے لیکن اس کو آج اور اس کی وجہ سے بدل کر خدا نے کہہ دیا کہ جہاں تمہیں پانی نہ ملے تیمم کر لیا کرو پیر بھی تیمم کرے ولی بھی تیمم کرے کہ بھی تیمم کرے غروس بھی تیمم کرے کس کی وجہ سے عائشہ کی کی سے Yeah. جنگ کے غیور لوگوں خدا کو عائشہ کے جسم پر لگنے والا وہ باپ کا چوکا پسند نہیں آیا کہ عائشہ کا سکا باپ حقیقی باپ ابو بکر عائشہ کو چوکا لگائے عائشہ کو انگلی لگائے اور عائشہ کو خدا چوکا برداشت نہ کرے اور میں عائشہ کو گالی برداشت کر دوں عائشہ کو بداری اور کہا جائے میں برداشت کر لوں عائشہ کو بندری اور کہا جائے میں برداشت کر لوں اور عائشہ کو مو کی گالی دی جائے میں برداشت کر لوں اگر کا ایک انگلی خدا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی عائشہ کی عزت کے لیے جان لٹا سکتا ہوں اکریب پہن سکتا ہوں بچے یقین کرا سکتا ہوں اس اما کے قدموں پہ سب کچھ لٹا کر بھی اس کی چادر عظمت کی پتا نہیں لگا سکتا ہے یہ جنگ ذات راتو نکاس بات ہے ایک اور جنگ ہے جس میں حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ بھی اس جنگ کا نام جنگ بنی مسترک کیا نام ہے جنگ بنی مسترک اس جنگ حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ بنی مسترک سے آپ واپس لوٹے جنگ نہیں ہوئی دشمن بھاگ گیا آج دن آپ نے بنی مستلق کے علاقے میں قیام کیا کروایا آج دن کے نام کے بعد پیغمبر واپس آئے مدینہ اور بنی مستلق کے درمیان ایک مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا گیا حضور السلام نے فرمایا خزائے حاجت کے لیے یہاں ہوں اس کے فوراً بعد واپس چلنا سب لوگ سزائے حاجت کے لیے چلے گئے حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ پاک وہ بھی سزائے حاجت کے لیے چلے گئے حاجت کے سارے واپس آنے لگے ان کا ہار زمین پر گر گیا ہار تلاش کرتی اتنی دیر ہو گئی کہ جب اما واپس آئی تو کافلا جا چکا تھا جہاں پر قافلے کا پڑاؤ تھا اما اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور افسوس کیا کافلے والوں نے سوچا کہ کچاوے میں اما موجود ہے دبلا جسم تھا پتلا جسم تھا دبلا وجود تھا وزن زیادہ نہیں تھا کافلے والوں نے سمجھا کہ کچاوے میں اما موجود ہے انہوں نے کچاوا اونٹ پڑا دیا قافلہ چلا اما واپس آئی قافلہ کو نہیں پایا پریشان گئی لیکن اما ذہین تھی پیچھے نہیں چلی جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا اسی جگہ پر اپنی چادر کا ایک پلو بچھایا اور لیٹ کی اور چادر کا دوسرا حصہ اوپر لے لیا نیند کیسے آتی ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان رکنے معطل سب کو رضی اللہ خال ان کی ڈیوٹی کہ وہ کافلے کے ایک دو میل پیچھے چلتے کہ گری گری پڑی چیزوں کو لے لے جا سکے انہوں نے دور سے دیکھا کوئی چیز پڑی ہے انہوں نے سمجھا کہ پروگرام کے مطابق کافلے نے یہاں پڑاؤ ڈالنا تھا یہاں ٹھہرنا تھا کوئی چیز رہ گئی ہوگی جب وہ قریب آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی آدمی لیتا ہوا انہوں نے کہا کون ہے تو اما فرمایا میں ہوں اما نے قدموں کی آہٹ پا کر سر پہ کپڑا اتارا تو سفان کہتے کہ میں نے پردے کی آہتیں اترنے سے پہلے چونکہ اما کو دیکھ رکھا تھا اس لیے سفان فرماتے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل اور میری زبان سے صرف ایک لفظ نکلا الیہ لہر اما فرماتی میں نے اپنی پوری زندگی ایسا پاک پاک انسان نہیں دیکھا جس کی زبان سے میں نے صرف ایک لفظ سنا امنا للہ و انا الیہ نہیں راجو اس نے اپنا اونٹ زمین پر بٹھا دیا میں اس کے کچاوے میں بیٹھ گئی پورے راستے اس نے کوئی کلام نہیں کیا اگلا دن ہوا صبح دس بجے کے قریب ہمارا یہ اونٹ اس قافلے میں جا پہنچا جو رسول اللہ کا قافلہ مدینہ سے چند میل ابھی پیچھے تھا قافلے میں چلے گئے اونٹ میرا بچایا گیا میں اپنے اس کچاوے سے نکل کر اپنے دوسرے کچاوے میں چلی گئی ہم رسپت پہ روانہ ہو گئے اما فرماتی ہے مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم لیٹ کہاں سے آئے ہو کون ہو کیا بات مدینہ پہنچ گئے ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن اما فرماتی کہ میں سدائے حاجت لیے نماز مغرب کے بعد باہر جانے لگی تو میری نکرانی جس کا نام امن مشتہ تھا وہ میرے ساتھ چند قدم باہر نکلی اس کا پاؤں زمین پر پھسلا اور اس نے کہا مستا تجھ پر ہلاکت ہو میں نے کہا ام نے مستا تو تیرا بیٹا ہے تو اس کے لیے ددوار کیوں کرتی ہے ان میں رشتہ نے کہا تو بڑی بولی بھالی تجھے نہیں پتا مدینہ میں کون ان میں میرا بیٹا بھی شامل غلط فہمی سے میرا دھیان اس طرف تھا اس لیے میرا پاؤں پھسل گیا اما کہتی ہے کون سی پہنچ فرمایا تم رات کے وقت سفان اتنے معطل کے ساتھ آئی تھی تو مدینہ کے منافقوں نے کہا عائشہ کا دامن دار دار ہے ناؤز بلّہ عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں عائشہ کا ناؤز بلّہ کردار ٹھیک نہیں یہ تو مت لگائی عائشہ فرماتی کہ مجھے قدائے حاجت بھول گئی انہی قدموں سے واپس آئی مجھے احساس تھا کہ رسول اللہ کی وہ نگاہ نہرو محبت جو آج سے پہلے میں دیکھتی تھی وہ ان ایک دو دنوں میں نظر نہیں آئی اگلے دن میں نے حضور سے اجازت مانگی میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں چند دن رہ کر آ جاؤں گی آج سے پہلے جب بھی اماں فرماتی ہے میں اجازت مانگتی تو رسول اللہ فرماتے عائشہ گھر جا کر کیا کرے گی نبی کا گھر بھی تو تیرا ہی گھر ہے لیکن آج میں نے اجازت مانگی تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تجھے اجازت ہے جب ایک ہی مرتبہ کہنے سے اجازت مل گئی تو اماں کہتی ہے میری چیخ نکل گئی میں پریشان ہو گئی میں نے کہا رسول اللہ واقعی میرے اس تہمت پر نبی بھی پریشان اور پیغمبر بھی شاید لوگوں کی باتوں میں آ گئے اللہ ہیں کہ میں اپنے گھر چلی گئی میں پریشان ہوں دروازہ کھٹکھٹایا اندر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا پورا باپ ابو بکر مسلح پر بیٹھا رو رہا ہے میری اماں وہ رو رہی ہے میں نے کہا تم میں پریشان ہوں میرا باپ کہتا ہے ابو بکر کہتا ہے تو پریشان ہے تو تیرا باپ بھی بڑا پریشان ہے تیری ماں بھی بڑی پریشان ہے عائشہ تجھے کیا ہو گیا تجھے میری پوزیشن کا پتہ نہیں میں کون ہوں میں نے رسول اللہ کے ساتھ پچاس سال گزارے پینتالیس سال محمد کی صحبت کے گزارے آج تک تیرے باپ کو کسی نے برا نہیں کہا لیکن آج عائشہ مدینے کی گلیوں میں لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے تیرے باپ کی طرف کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہے جس کی ماں عائشہ پہ تومت لگی ہے عائشہ آج تو تیرا باپ مدینہ میں چل نہیں سکتا تیرا باپ مدینہ کی گلی سے گزر نہیں سکتا تیرے باپ نے ترتالیس سال محمد کی صحبت میں بڑے پیار سے وقت گزارا ہے لیکن عائشہ تیری وجہ سے آج دنیا کا سردار پیغمبر بھی پریشان ہے تیرا باپ بھی پریشان ہے تیری ماں بھی مسلح پہ بیٹھی ہے عائشہ کہتی ہے میں نے والد کی گفتگو سنی میں پریشان تھی لیکن میں کے سنبھال کر بیٹھی تھی اما فرماتی ہے پچھلے کمرے میں چلی گئی میں نے مسلح بچھایا مسلح پر سجدے میں سر رکھ کے میں رونے لگی ساری رات روتی رہی میں نے کہا اللہ میری صفائی تیرے سوا آج یہاں دینے والا کوئی نہیں اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا دامن پاک ہے تو جانتا ہے کہ میری عصمت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں لیکن میرا تو پیغمبر بھی لوگوں کی باتوں میں پریشان ہے میرا باپ بھی پریشان ہے اما ایک دن گزارتی دوسرا دن تیسرا دن رسول اللہ تشریف لائے دروازہ کٹکھٹایا دروازہ کھلا حضور سمایا عائشہ کہاں ہے نے سمایا عائشہ تو جس دن سے آئی ہے پچھلے حجرے میں مسلح پر رو رہی ہے رسول اللہ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے عائشہ فرماتی میں نے مسلح چھوڑ دیا میں نے سیگمبر کو جگہ دی اور نبی نے فرمایا یا عائشہ کی جنگ کے لوگوں جو لفظ پیغمبر نے فرمائے وہ لفظ آج بھی بخاری شریف میں موجود ہیں حضور نے فرمایا یا عائشہ تھی اے عائشہ ان کنتی المنتی الا اللہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی خدا سے معافی مانگ لے میں بھی تیری سفارش کروں گا تو بھی معافی مانگ میرے جھنڈ کے لوگوں بتاؤ ریت کے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے پیغمبر کو ریت کا خزانہ ہوتا تو آج ساری کا کا خدا یہ بات عائشہ سے نہ کہتا رسول اللہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے رونا آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال یوسف کے بات کی ہے اللہ فرماتی ہے مجھے یوسف کے باپ یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا دکھ میں نے کہا میری مثال یوسف کے باپ کی ہے کہ جس نے چالیس سال رو کر کہا تھا انما اشکو بسی وزنی اللہ آج عائشہ بھی کہتی ہے اے اللہ میرے غموں کو تیرے سوا دور کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رسول اللہ انہیں قدموں سے اٹھ کر واپس چلے آئے مدینہ کی قیامت کرتا ہے کسی نے کہا نبی کا خاندان نبی کا گھر نبی کی چادر کلمبر کی عزت کمبر کی تہارت نبی کا مقام نبوت کی کہانی کہاں جائے گی اور اگر خراب ہو گیا جب سارے مدینے میں کوحرام مچا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اور کے کا میں میں کیا کروں تو صحابہ نے کہا آپ میٹنگ بلائیں آپ اجلاس بلائیں پرندہ عام ہو گیا ہے ساری دنیا کے سردار نے مسجد نبی میں تمام صحابہ کا اجلاس بلایا فاروق اعظم موجود ہے سارے صحابہ موجود ہیں حضور فرمایا صحابیوں بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سلمان فارسی کھڑے ہو گئے حضرت سلمان فارسی نے یہ پنکھا بتایا سلمان فارسی کھڑے ہو گئے انہوں نے سمایا رسول اللہ میری رائے کہ عائشہ کے بارے میں تم تحقیق کرو اور تحقیق کرو نے سمایا میں کس سے تحقیق کروں تو سلمان فارسی نے سمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر میں جو نکرانی بریلا جس کی عمر دس بارہ سال ہے کئی سال ہو گئے عائشہ کے آئی معصوم بچی اس بریلا کو بلاؤ وہ بریلا جھوٹ نہیں بولے گی اسے بلا کر پوچھو کہ آئشہ کے دامن پہ تم نے کوئی داغ دیکھا صحابہ کی محفل میں بریلا کو بلایا گیا بارہ تیرہ سال کی بچی بریلا عائشہ کی ملازمہ ہو نوکرانی ہو عائشہ کے بارے میں تم نے کبھی کوئی بری چیز دیکھی کوئی عائشہ میں غلطی دیکھی صحابہ کی محفل میں کہتی ہے عائشہ کی نوکرانی کیسی میں اتنے سال عائشہ کے ساتھ میں نے گزارے میں نے عائشہ میں ایک غلطی دیکھی اور وہ غلطی یہ ہے کہ عائشہ آٹا گون کر سو جاتی اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی اسے پتا نہیں چلتا اس غلطی کے علاوہ میں نے عائشہ کے دامن پہ کوئی داغ نہیں دیکھا بریرا حضرت علی کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا علی عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا کیا فرمایا مجھے نہیں علم کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط لیکن جب تہمت ایک عورت پر لگ گئی تو آپ چھوڑ دیں اور نکاح کر رہے اور عورتیں حضور نے اور سوال کیا کسی اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ چند دن اور دیکھے سب صحابہ کے بعد فاروق اعظم سب سے پیچھے تھے حضور نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ تم بتاؤ عائشہ ایسا کے بارے میں کیا خیال ہے فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کرایا تھا یا خدا نے کرایا تھا بات ختم کر حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح ارس پہ ہوا تھا اور خدا نے کرایا تھا فاروق اعظم نے فرمایا اگر عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح خدا نے کرایا تو پھر خدا اتنا بھولا بھالا نہیں جو آپ کے جسم پہ گندی مکھی بھی بیٹھنے دیتا آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو تجویز دوں کہ تم عائشہ کا معاملہ اسی خدا کے سپرد کر دو جس خدا نے آپ کا نکاح عائشہ سے کیا ہے جب فاروق آدم نے یہ لفظ کہے حدیث میں آتا ہے کہ ساری کائنات کے سردار کا چہرہ چمک اٹھا فرمایا جگا اللہ ابن خطاب ابن خطاب جگا اللہ تو نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر دیا ہے ترمبر اگلے دن حضرت عائشہ کے گھر میں دروازہ کٹتا ہے اندر گئے صدیقی کے جس چٹائی پر بیٹھے رسول اللہ وہاں بیٹھے حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے عائشہ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا یہ کہنے کی دیر تھی کہ پیغمبر کے ماتھے پہ وہی کے آسار نمودار ہوئے پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آیا ابو بکر نے اپنی بیوی زینب ام عمام سے کہا زینب ادھر آؤ دیکھو اللہ سے ڈرو یہ پر جو وہی آ رہی یہ اللہ سے عائشہ کا فیصلہ آ رہا ہے اور اللہ کے سامنے گو اس فیصلے پر میری اور تمہاری بقا کا احساس ہے چند لمحوں کے بعد حضور کے چہرے پہ خوشی آ گئی حضور نے فرمایا آئے تجھے مبارک ہو خدا نے تیری شان میں قرآن کی اٹھارہ آیتیں اتار دی ہیں میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تہمت عائشہ پہ لگے خدا بولے تنقید صدیق پر ہو خدا بولے محفل سے عبداللہ اللہ میں مختوم کو اٹھایا جائے خدا بولے اور جب تہمت عائشہ پہ لگی تو خدا کیسے بولا توجہ کیجیے قرآن نے کہا انزی نہ جاؤ دل اس کی اس من کم وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پہ تومت لگائی اے پیغمبر وہ یہی مدینہ کے رہنے والے لوگ لا تحف شر الخم بل ہوا خیر القوم اس تہمت کو عائشہ کے بارے میں برا نہ سمجھو بلکہ اسے بہتر سمجھو اگر یہ تومت نہ لگتی تو عرش سے خدا نہ بولتا کیوں لکل لپ دن من مرتصب قرآن کہتا ہے کہ جس نے گنا کمایا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا لیکن کلبل مت کا سبا منل کبر لیکن جو تومت لگانے والوں کا سردار ہے ولدی طلّہ کبر کبر بڑا سردار ہے بڑا ہے ولدی طلّہ عذاب نظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب میں نے مقدر کر رکھا اور خدا نے اپنے پیغمبر سے آگے یہ بھی کہا لولا اس سمیت ہو یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا لولا جاؤ لاچا بھی اربا ارباد اے محمد جب عائشہ پہ تومت لگی تب تم نے اس تومت کو کیوں مانا اس لیے کہ وہ تو چار گواہ پیش نہیں کر سکے تھے تب تجھے تومت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی کیوں لولا اس سمیت ہو سنگل مومنونا جو لوگ آئسہ پہ تومت لگاتے ہیں انہوں نے یہ بات سنی اور غلط سنی اس لیے کہ عرض کا فیصلہ ہے صبح کہا گا تو النبی عرض کا فیصلہ ہے کہ یہ بہت بڑا توستان ہے جو عائشہ لگا ہے میرے جان کے لوگوں مجھے بتاؤ تومت یوسف علیہ السلام پہ لگتی ہے تو تین مہینے کا بچہ بولتا ہے ذکر اس تومت کا قرآن میں ہے قرآن میں ذکر ہے پھر زلیخا نے تومت لگائی یوسف سب پہ تو قرآن کہتا ہے شہید شاہد تم منہ تومت مریم پہ لگی کہ مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئی تو لوگوں نے کہا یا مریم یا مریم اے مریم تجھے کیا ہو گیا یا اختہار ہوں اے ہارون کی بہن ماں کالا ابو کی مرا وہ ماں کالا تمو کی بگیا تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی تیرا بھائی بھی بڑا اچھا تھا تو بغیر پاپ کے بغیر خامت کے بیٹا کہاں سے لائی ہے تو رو مریم رو کر اشارہ کرتی ہے اشارہ بھی نہیں کالو کئی کل کا منکانہ فلم بھی سبیا بچے کو گوشت بھی لے کر کہتی ہے کہ لوگوں اس بچے سے پوچھو تو کہاں سے آیا ہے اگر میری شادی نہیں ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اس بچے سے پوچھو اے بیٹے تو کہاں سے آیا ہے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا کئی من کانا باتی بات یہ پنوڑے کا بچہ کیسے بولے گا یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچہ بول تھا تو اچارا ملے کہیں پنوکل ہو منکانا دل بات سبھی کالا عبد اللہ وہ بچہ بول کر کہتا ہے اس لیے عبد اللہ آتا نگل کتابہ وجہ نہیں اور میں اللہ کا بندہ ہوں میں وہ بندہ ہوں جس کے سر ساتھ خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے میں اس کا مریم ہوں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں مریم پہ لگی تومت مریم پہ لگی انجیل نہیں بولی تومت یوسف پہ لگی تو رات نہیں بولی مجھے بتاؤ مریم پہ تومت لگے تو بچہ بولے یوسف پہ تومت لگے تو بچہ بولے اور عائشہ پہ تومت لگے اور سواری بول سکتی تھی ستارے بول سکتے تھے چاند بول سکتا تھا ہر درخت بول سکتے تھے رات کے تارے بول سکتے تھے لیکن خدا نے فرمایا ستاروں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں اے چاند تجھے بولنے کی اجازت نہیں اے اونٹ تجھے بولنے کی اجازت نہیں اے محمد تجھے بھی بولنے کی اجازت نہیں آج خدا خود بولے گا اور عائشہ کا وکیل صفائی بن کر عدالت کے کٹہرے میں آ جائے گا اور خدا وہ صفائی صفائی دے گا جو قرآن کے میں ہوگی میں بچہ قرآن پڑے گا تو عائشہ کی صفائی کا اعلان کر پڑے گا کیسٹ ملنے کا پتا Jama Masjid Siddiq Akbar Nagan Chowrangi north Karachi phone number zero double three four three four two seven one eight zero